سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں میں ایک بچہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی وہ بچہ ابھی تک کھانا نہیں کھاتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھینٹے مار دیے حدیث نمبر چار سو اڑتالیس مسند احمد